انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے سامنے سے چھ مہینے تک گزرتے رہے جب فجر کے لیے نکلتے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ آواز دیتے اصلا تو یا اہل البیت اے میرے گھر والو نماز فجر کے لیے اٹھو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری نجاست تم سے دور کر دے اور تمہیں پورے طور پر پاک کر دے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھ یہ حدیث ضعیف ہے